بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر للشمس برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعنوان بارہ مسائل بیس لاکھ انعام کا پوسٹ مارٹم یہ اجلاس مرکزی مسجد مسجد فاطمہ پور بنگلور میں منعقد کیا گیا الحمدللہ قرآن و سنت کی آواز داخلی و خارجی طور پر جب بلند ہونے لگی لوگ دھڑا دھڑ مسئلہ کے علیحدیز قبول کرنے لگے تب دیوبندیت حیران ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ اس سیلاب کو کیسے روکا جائے تو یہ کتاب بعنوان بارہ مسائل کے نام عوام میں پھیلائی گئی اور اس کو کو اسی بنیاد بنا کر ہر جگہ فتنہ پھیلایا گیا مثلا آلم پور سدل گٹا ترپتی رائے درگ گوڈور نیل سندرا گوئند پور وغیرہ یہاں علیحدیس نوجوانوں کو پریشان کیا گیا مارا گیا سدل گٹا سے علیحد گھرانے کو شہر سے نکالا گیا علیحدیسوں پر بے جا الزامات لگائے گئے مثلاً علیحدیس نبی ہیں اہل حدیث صحابہ کو نہیں مانتے اہل اہل حدیث حدیث اماموں کو نہیں مانتے انگریز کی ناجائز اولاد ہیں ہماری ماں اور بہنوں کو گالیاں دی گئیں اہل حدیث مساجد کو زنا کا اڈا بتایا گیا شیطان کے ایجنٹ بتایا گیا ہمارے خلاف بڑی بڑی کانفرنسیں کی گئیں عوام کو یہ تاثر دیا گیا کہ ان کو سلام نہ کیا جائے ان سے شادی بیاہ نہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ ایک جعلی خط رابطہ عالمی اسلامی کے نام سے خود عربی زبان میں تیار کر کے عوام میں پھیلایا گیا تاکہ اس کو لوگ صحیح سمجھیں الحمدللہ اس جعلی خط کی حقیقت کھل کر سامنے اس میں کوئی مہر نہیں تھی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جب قرآن و سنت کے مت والوں کو ہر جگہ ٹوکا جانے لگا تو جمعیت علماء الحدیث بنگلور نے باطل الزامات کا علمی جواب دینے کے لیے مختلف اجلاس عام منعقد کیے مثلاً تیئس مئی دو ہزار چار کو دینی و اصلاحی اجلاس عام دارالسلام بلڈنگ میں چار جولائی دو ہزار چار کو تاریخ حدیث کانفرنس گرو نانک بھون میں بارہ ستمبر دو ہزار چار کو موجودات قرآن کانفرنس ڈاکٹر امبیڈکر بھون میں بارہ دسمبر دو ہزار چار کو تاریخ اہل حدیث کانفرنس ٹون ہال میں اور چھبیس فروری دو ہزار پانچ کو اتحاد امت کانفرنس چھوٹا میدان شیواج نگر میں یہ تمام سیڑھیاں ہمارے پاس موجود ہیں مسجد مرکزی مسجد مسجد فاطمہ گوئند پور سے حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ بارہ مسائل بیس لاکھ انعام اس کتاب کا جواب دینے کے لیے مورخہ پچیس اپریل دو ہزار پانچ بروز پیر سہ پہر تین بجے سے نماز عشاء تک ایک اجلاس عام مرکزی مسجد مسجد فاطمہ گوئند پور بنگلور میں منعقد کیا گیا اور جواب دینے کے لیے فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسم حفظ اللہ طے کیے گئے مخالفین کو جب پتا چلا کہ اس کتاب کی حقیقت کھل کر عوام کے سامنے آنے والی ہے دودھ دودھ کا کا اور پانی پانی الگ ہونے والا ہے تو دیوبندیت کس طرح تل ملا اٹھی مسجد میں شور و غل فتنہ و فساد کیسے پھیلایا گیا آپ اپنی آنکھوں سے اسی سیڑھی کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ دیوبندیت کے دعوے دار جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ و قیاس کے منکر ہیں اس کا علمی جواب کیسے دیا گیا علماء اہل حدیث بنگلور یہ پروگرام آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہی ہے تاکہ عوام گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کی راہ کی طرف آ سکیں لیجئے تیار بیٹھیے اللہ تعالیٰ کا بول بالا کرے اور باطل کا مو کالا کرے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا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 اس کا ازالہ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے دے کہ وہ آدمی غلطی کو شریعت کی روشنی میں غلطی سمجھے آپ کی اور ہماری نظر سے اگر کوئی کام اچھا معلوم ہو رہا ہے اور شریعت نے اس کو اچھا نہیں بتایا ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا اور شریعت نے جس کو اچھا بتایا ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی نظر سے وہ کام اچھا ہو رہا ہے تو ہم شریعت کی نظر سے دیکھ کر کے اس کی اصلاح کرنا کیا ہے ضروری ہے اور انسان جب بھول جاتا ہے تو اسے یاد دلانا ضروری ہوتا ہے صرف ایک فرقہ ایسا ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول پر بھی پکڑ کرنا چاہیے اس فرقے کا نام بتاؤں گا اس کا نام ہے جاہدیہ ایک عربی کا سب سے بڑا حدیب ہے جس کو جاہز کہتے ہیں اس نے یہ عقیدہ گڑھا کہ انسان سے اگر بھول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اسے پکڑنا چاہیے کیوں سوال کیا گیا تو اس نے کہا یاد داشت کے بعد وہ بھول آئے پہلے اسے یاد دلایا گیا تھا اور بھول کر آیا اس لیے جو ہے اس کو پکڑنا لیکن قرآن نے اور حدیث نے صاف طریقے سے فرمایا بھول پر پکڑ نہیں ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری اصلاح کرنے کے لیے اب دیکھیے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی ہے جب رب کی آیتیں یعنی ان کے رب کی آیتیں ذکر کی جائیں تو وہ سنتے ہیں تحقیق کرتے ہیں اندھے اور گہرے بن کر کے نہیں پڑ جاتے کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے کس کے ذکر فرمائے ہیں ان مومن بندوں کے فرمائے ہیں دنیا کے اندر بے شمار انسان آئے جنہوں نے اپنی بات کو منوانے کے لیے قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا حدیث کو بھی نظر انداز کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی من من علی متعمدا فلیتبوا النار دیکھو دنیا کے اندر بہت سے لوگ آئیں گے بعض ایسے بھی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کام کو فلاں بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حالانکہ اگر میں نے اس بات کو نہیں کہا ہے تو اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم فرمایا کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو معلوم یہ ہوا کسی مسلمان کو ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ اگر کسی انسان کو کوئی بات بتانا چاہے تو پوری امانت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائے اگر کوئی کسی کی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ نے فرمایا یہ انتصاب کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے اس کا ٹھکانہ کیا بتا دیا ہے جہنم بتا دیا ہے انسان جو ہے اللہ کے فطرت تحقیق کا مانتا رکھا ہے انسان کی جو ضد حیوان ہے اس کے اندر تحقیق کا مانتا نہیں ہے انسان کی جو ضد ہے اس کے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں آپ کسی جانور کو لے جا رہے ہیں تو جانور کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ لے جانے والا کوئی قصاب ہے یا دودھ نکالنے والا ہے یا اسے ہل جوڑنے کے لیے لے جا رہا ہے جانور کو کوئی علم نہیں اگر جانور کو تحقیق آ جائے کہ مجھے لے جانے والا قضائی ہے تو وہ کبھی نہیں کٹے گا وہ کبھی نہیں کٹے گا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تحقیق کے لیے پیدا کیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہارے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آئے تو کم از کم تحقیق کر لیا کرے کیا کر لیا کرے اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا حدیث سمجھ میں نہیں آتا آج ترجمے کرنے والے کس لیے سارے ترجمے کر رہے ہیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو ترجمہ نہیں کرنا چاہیے ہاں کوئی بات اگر کسی زبان میں آپ کے پاس آئی آپ لے کر کے درے در پھرتے رہتے ہیں اور اس کے الفاظ کو تحقیق کے ساتھ جو بتانے والا ہے اس کی بات پر کیا کر لیتے ہیں یقین کر لیتے ہیں لیکن آج قرآن کے اتنے ترجمے ہو چکے ہیں احادیث کے اتنے ترجمے ہو چکے ہیں اگر یہ قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے ترجمے کرنے کا کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہاں یہ بات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو تحقیق کے لیے پیدا کیا اس کے لیے پیدا کیا ہے تحقیق کے لیے پیدا کیا ہے آج کے دور میں بتانے کی ضرورت نہیں ایک چھوٹا سا چھوٹا انسان بڑے سے بڑا انسان تحقیقی میدان کے اندر اپنی تحقیق کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اب تحقیق کی ضد کیا ہے تکلیف تاقی کی ضد کیا ہے تقلید تقیب کی جد تقلید ہے تقلید کی جد تحقیق ہے لیکن تقلید کی جد غیر یہ غلط ہے کیوں آپ دیکھیں گے روشنی کی ضد تاریخی تاریخی کی جد روشنی مرد کی جد عورت مرد کی جد غیر مرد نہیں ہے روشنی کی جد غیر روشنی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس نے فرمایا او تقول انما اشرك اباؤنا وكنا ذريه من قبل افتهلكنا بما فعل المبطلون یہاں پر صاف طریقے سے ان بچوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر یعنی اپنے آبا و اجداد کو انہوں نے دیکھا شرک کرتے ہوئے کفر کرتے ہوئے اور انہوں نے اسی کو اپنا لیا اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے قیامت کے دن تم یہ نہیں کہنا کہ ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا کفر کیا ان کی وجہ سے ہم نے کیا اور اس سبب کو ہم کو ہلاک کر دے گا ان باطل پرستوں کی وجہ سے تو ہم کو ہلاک کر دے گا اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہنا میں اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا اپنی کتابوں کو نازل کروں گا تو اس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے قالو بلا بلا مسلک و مذہب اس کے امتیاز کے سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ جب ان کو نعمان مقام کے اندر عرفہ میں جمع کیا اور ہماری صورت اور شکل کو اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کے اتنی مقدار میں بنا کر کے دے دیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں ساروں نے یکساں طور پر کہا اے اللہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے تو اس کو کہتے ہیں فطرت اس کو کیا کہتے ہیں فطرت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت کس کو کہتے ہیں اس صورت کو کہتے ہیں جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے وعدہ لیا تھا اور یہ توحید کا وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مذہب اور مسلک کے درمیان ماں باپ حائل ہو جاتے اگر کسی بچے کو بلا تفریق اس کو چھوڑ دیا جائے بغیر کسی مذہب کی تربیت کے تو وہ توحید پرست بنے گا تو آپ نے فرمایا درمیان میں حائل ہونے والے کون ہیں فَأَبَوَاهُ یونت وَيُنَسِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ اگر اس کے باپ اور ماں یہودی ہیں بچہ یہودی بن جاتا ہے اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہیں عیسائی ہیں بچہ عیسائی بن جاتا ہے اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہیں بچہ بھی کیا ہو جاتا ہے مجوسی بن جاتا ہے لیکن جو آدمی تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر اپنے آبا و اجداد کے راہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو جاننے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر نظر نہیں آئی تاروں کو دیکھا رب کہا چاند کو دیکھا رب کہا سورج کو دیکھا رب کہا جب سب کے سب وقتیاں نکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کیا تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تحقیق کریں اللہ کے رسول کے بارے میں تحقیق کریں اور قرآن مجید جہاں تک جتنے کلمات استعمال کیا ہے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر اطاعت کا لفظ ہے یا تو اتباع کا لفظ ہے کیا ہے اطاعت کا لفظ ہے یا تو اتباع کا لفظ ہے اطاعت اور اتباع آپ دیکھیں دنیا کے ہر انسان پر فٹ ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے ہر انسان کے لیے فٹ ہوتا ہے دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں اس کو تکلیف نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا کہو ربنا انا اتعنا سادتنا و کبرانا فاذلون السبیلا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کی ہم نے بڑوں کی اطاعت کی دیکھیں اطاعت کا لفظ اور اگر ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کنہیں الفاظ استعمال فرمائے ہیں تو اطاعت کا لفظ فرماتا ہے فَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ دنیا معروف اگر تمہارے ماں باپ شرک اور کفر کرنے پر تم کو ابھارے تو تم ان کی اطاعت نہیں کرتے تکلیف نہیں بتایا جاتا اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإن اکثر امن کی لرد اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کثرت کو دیکھ کر کے آپ اطاعت کریں گے تو اللہ کے راستے سے تم کو یہ لوگ گمراہ کر دیں گے اور دوسری آیت میں فرمایا ولا کافرین کافروں کی اطاعت مت کرو یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اطاعت چاہے آپ مسلمان کی کریں ماں باپ کی کریں استاد کی کریں اور سرداروں کی کریں بڑوں کی کریں اس کا عربی زبان میں اطاعت کی قرآن مجید نے صاف طریقے سے نس کے ذریعے فرمایا کہ اس کو اطاعت کہا جائے ابھی قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آپ کھول کھول کر کے دیکھیں اطاعت کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب رہا اتباع کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزل الیکم جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے اس کا اتباع کرو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو یعنی اطاعت اور اتباع یہ دو کلمے ایسے ہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس کے معنی تکلیف کبھی نہیں آتی تو آپ کہیں گے یا ہم کہیں گے چاہے آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں آپ اس کو اطاعت کہا جائے گا کسی غیر کی بات مانے اس کو بھی اطاعت کہا جائے گا اللہ کی بات مانے اطاعت کہا جائے دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ الرسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ اور اس کے اللہ کی طرف بھی اطاعت طلب رسول کی طرف بھی اطاعت طلب ایسے قرآن مجید کے اندر بہت سی آیتیں ہیں اور حادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ ابو رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے اللہ من ابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شخص کے جس نے انکار کیا من ابا یا رسول اللہ آپ کا امتی آپ کا انکار کیسا کرے گا اللہ کے رسول یہ ہم کو تعجب معلوم رہا ہیلا کا بنا کہا گیا پوچھا گیا آپ کا امتی آپ کا اتباع چھوڑ کر کے آپ کی اطاعت چھوڑ کر کے آپ کا انکار کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن آسانی فقط ابا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اسی نے میرا انکار کیا اب دیکھیے حدیث کا مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اطاعت کا استعمال فرمایا اور یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے یا مج تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی کا لفظ استعمال فرمایا اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی اور صاف طریقے سے فرمایا ترک تھی کم امر تبیل تم بھی ہما کتاب اللہ وسلم دیکھو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں انسانوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کیوں انسانوں سے ممکن ہے غلطی انسانوں سے ممکن ہے نسیان لیکن میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ اللہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے دوسرا میری سنت ہے اور تم ہرگز ہرگز لنکا مانا کیا ہے ہرگز کا مانا ہے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو کیا کر لو تھام لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں اب اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیا یا نہیں ذرا آپ اور ہم غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے اس کی حفاظت آج تک ہمارے پاس سند سے محفوظ ہے سند سے محفوظ ہے کتنے لوگ آئے دنیا کے اندر کتنے انبیاء علیہ السلام کو تسلیم آئے آپ بتا سکتے ہیں کسی نبی کی بات سند کے ساتھ آج ہمارے پاس محفوظ ہے اسرائیلیات بھی ہیں تو اس کو بھی صحابہ کرام نے سند کے ساتھ جمع کیا ہے محدثین نے جمع کیا ہے تو کسی نبی کی بات کا یہ انتظام نہیں تھا کہ اس کی زبان سے کوئی کلمہ نکلے اور اس کو ہر آدمی لے کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کرے بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام نے بات چیت کی اپنی بچوں سے بات چیت کی بیویوں سے بات چیت کی معاشرے سے بات چیت کی تقاریر انہوں نے کی ہے کیا کسی صحابہ کرام کی بات صنعت کے ساتھ محفوظ ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے احم کرام نے بات چیت کی اسی احم کرام کی بات ہمارے پاس سنعت کے ساتھ محفوظ ہے اصلی اور نقلی کی پہچان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سند کے ساتھ قیامت تک محفوظ کر دیا اب اسناد کی جتنے قسمیں ہیں ہر محدث جب جب کوئی تحقیق کرتا ہے چار آدمی تحقیق کے نکلے کوئی آدمی پوری معلومات لے کر کے آتا ہے کوئی آدھی معلومات لے کر کے آتا ہے کوئی فونی معلومات لے کر کے آتا ہے جیسے جیسے انہوں نے معلومات حاصل کی اس کو قلم بند کر دیا صاف طریقے سے لکھ دیا کہ میں نے اس کو تحقیق کی میری تحقیق کے مطابق اتنی انتہا تک میں نے پہنچا ہے اس کو صحیح کہا مرسل کہا ضعیف کہا منقطع کہا یہ ساری روایتوں کے تعلق سے صحیح ساری باتیں ہر تحقیق کرنے والا نے تحقیق کرنے والے نے جمع کر دی یہ کس لیے جمع کیا ہمارے لیے جمع کیا کس کے لیے جمع کیا آنے والی امتوں کے لیے جمع کیا آنے والے لوگوں کے لیے جمع کیا کس لیے جمع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے جمع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابے ہوں گے کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی امتی کے تابے ہوں گے بتائیے یہ اس لیے جمع کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آنے والے ہیں آئیں گے تو جس کو لے کر کے ساری دنیا میں پھیلائیں گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محفوظ نہ ہو تو پھر کس کی بات بتائیں گے ایک نبی کسی امتی کا تابع ہوگا یہ ہمارا ایمان نہیں ہے ایک امتی کسی نبی کا کسی غیر نبی کا فرمان لے کر کے دنیا میں اس کو پھیلائے گا اس پر ہمارا ایمان نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے آئیں گے اور سارے کائنات کے لوگوں کو جو دعوت پیش کریں گے وہ قرآن و سنت کی دعوت اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے حفاظت فرمائی اور جتنے فرقے ہیں سب کو ختم کر دیں گے کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دلیل ہے لیکن کیا بتایا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکتی جو بعد میں آنے والے کی آنے والوں کی باتیں تو ہم کو سمجھ میں آتی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے وَلَقَدْ مُدَّكِرْ آسان کر دیا ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا اور کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے قرآن چیختا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبارات ہیں آپ پڑھیں گے تو اس کی مٹھائی سے محسوس کر لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور جو کچھ مغالطات ہوئے ہیں اس کے پڑھنے کے ساتھ آپ محسوس کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے بحفاظت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس امانت کو پہنچانے کے لیے اثانی کا اہتمام کرانے کے لیے محدثین کرام کو پیدا کیا ام کرام کو پیدا کیا تاکہ یہ اسناد محفوظ رہے اور یہ شریعت متحرہ محفوظ رہے اور جب کبھی اطراف و اکناف سے اس کے اندر کوئی چیز داخل کی جاتی ہے تو قرآن سنت کے حاملین اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اگر ہمارے پاس مخالفت کا کوئی پیمانہ ہے تو کس بنیاد پر آپ اور ہم مخالفت کریں گے ہماری مخالفت کب ہوگی جب کوئی مسلمان قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہے یا کوئی کرے یا کوئی دیکھے تو آدمی کہے گا بھئی یہ قرآن سنت کے خلاف یہ کام آپ کو ہدی اجازت نہیں ہے اگر کوئی کام سنت کے مطابق ہو قرآن و سنت کے مطابق ہو کسی آدمی کو آپ تو بلکہ اگر کوئی مسلمان قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا کہتا ہے یا سنتا ہے تو آپ کو اور ہم کو حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من را من کو من کر دن اگر کوئی آدمی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے کو یہ طاقت ہے اپنے ہاتھ سے روکنے کی ہاتھ سے روکے جیسے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے وقت کا حاکم ہے اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے وہی لمبی فگلستان ہاں کم از کم ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل میں برا جان کر کے چلے گئے فضا کا ایمان فرمائے یہ ایمان سب سے کمزور ایمان بتایا تھا تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جہاں ہماری کمزوریاں وہ کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری قرآن و سنت سے دور ہو جانا اگر میں آپ کو یہ کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امت کا کیا پلیٹ فارم تھا یہ پلیٹ فارم تھا وہ ان کا مجموعہ قرآن و سنت تھا اگر یہ فرقے جو بعد میں پیدا ہوئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دے رہے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے تو ان کو لڑانے کے لیے آئے نفرت دلانے کے لیے آئے آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرانے کے لیے آئے ارے یہ ماحول تو نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر تھا آخر نبی کے آنے کے بعد یہ کیوں ہوا نبی کے آنے سے پہلے جو آقا و اجداد کی تکلیف تھی یہ تکلیف پھر لوٹ کر کے آ گئی جس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے یہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے تحسبهم جمع و قلوبهم شتا قرآن مجید نے یہ منافقین اور کافرین کی مثال کی ہے آپ ان کو سمجھتے ہیں یہ ہی مگر ان کے دل ہی بڑا گندا ایسی مثال ایسی تشبیح ہمارے دلوں کے اندر آئی ایک مسلمان مسلمان کو دیکھ کر کے نفرت کرتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافی اور مشرق کہتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بدتی کہتا ہے کیوں کہتا ہے ہمارے طریقے الگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے تین صدیوں تک امن کا امن کا معاملہ بتایا خیر ثم ثم یلونہم یلونہم سب سے بہترین صدی میری ہے اس اس کے کے بعد بعد والی والی صدی صدی ہے ہے جو ان کے قریب قریب ہونے والے ہیں اس کے بعد فرمایا فتنے کا دور شروع ہو جو آج ہم اس فتنے میں مبتلا ہیں اور ایسا فتنہ ہے ہمارے اندر محبت نہیں اتفاق نہیں ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے بدھ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو ایک دوسرے سے لڑو مت آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ کون فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخوائکم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہمارے اصلاح کا معاملہ کب ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے حدیث کو سمجھیں گے جو مسلمان بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کی اصلاح کریں گے تو ایسی صورت میں ہم مومن بن جائیں گے مومن کا کام ہی اصلاح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طریقے سے فرما دیا ہے تو اذان کا وقت ختم ہو رہا ہے قریب آ رہا ہے اس لیے میں اذان کے بعد جو مقرر آنے والے ہی نماز کے فوراً ان کی تقریر سننے کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ شاء آپ غور سنیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے صحیح طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح طریقے پر چل کر دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے وقول کو لہٰذا وصطف اللہ علیہ ولیس مسلم تو ہم لوگ جو الحدیث ہیں ہم پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان اعتراضات کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دینا ہمارے لیے اچھا ضروری ہے اس لیے ہم نے اس اجتماع کو یہاں بلایا ہے قائم کیا ہے انشاءاللہ شاء آپ اور ہم سنیں گے اگر ہماری کوئی غلطی ہے آپ ہماری اصلاح کیجیے یا اپنی غلطی نظر آتی ہے تو اپنی اصلاح کر لیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس فکر پر قائم رہنے کی توفیق اذان آسر ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک سوا چار بجے جماعت کھڑی کی جائے گی اس کے بعد فضیل الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفیظ اللہ کا خطاب ہوگا داد و سکون دینے سے قبل اس بات کی وضاحت فرما دوں کہ بارہ مسائل بیس لاکھ انعام جو کتاب شائع ہوئی ہے جو صبح کرناٹک شہر بنگلور کے مختلف اضلاع اطراف وقناف پھیلائی جا رہی ہے اس کتاب میں جن مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جن مسائل پر بحث کی گئی ہے وہ مسائل کیا ہیں تو آپ ان مسائل کو سماعت اور اس مسائل کے اندر کن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے اس کو بھی آپ اور فاضل مقرر کے زبانی آپ سنیے اور ہماری اپنی اصلاح اور ہماری اپنی سدھا اور سیدھی سچی سراط المستقیم کو اپنانے کے لیے ہم ان کتابات کو اور بیانات کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے وہ بار بول رہے ہیں کیا اس کتاب کے اندر ان مسائل کو بیان کیا گیا جو اکثر و بیشتر جماعت عال حدیث کے افراد عمل کرتے ہیں اس میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا یا دو ہاتھ سے مسافہ کرنا ننگے سر نماز پڑھنا کیسے ہے نمازی کے دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائے یا کھندوں تک اٹھائے ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے یا سینے پر ہاتھ باندھنا ہے آمین آہستہ کہنا ہے یا بلند آواز سے کہنا ہے امام کے پیچھے خراب کرنے کی کیا ہے فاتحہ الکتاب امام کے پیچھے پڑھنے کے کیا درائے جین کا دوام ثابت ہے یا ترک ہے سجدے میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے سجدے سے سر اٹھانے کا طریقہ کیا ہے زمین پر ٹیک لگا کر اٹھے یا بغیر ٹیک لگائے کے اٹھنا ہے اور اتحیات میں بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ وہ مسائل ہیں جو اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں اور مصنف نے اپنے خیالات یا یعنی ان مسائل پر جائزہ لیے ہیں یہ مسائل کن اصولوں اور کن دلائل کی بنیاد پر تعریف کیے گئے ہیں اور کن احادیث کے مجموعوں سے اس کتاب کے اندر حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں ان شاء اللہ عزیز فضیلت الدیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفیظ اللہ پورے شرح صدر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کھل کر فرمائیں گے آپ بغور سماعت فرمائیں یہ تحقیقی جائزہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو شخص چاہے وہ انکار کر دے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کا فریضہ یہ ہے کہ حق بات کو پیش کر دے اب نبی کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب امت مسلمہ کا یہ فرض منصبی بحثی تو امت مسلمہ ہے کہ وہ قیامت تک یہی کام کرتی رہے حق کا اعلان کرتی رہے جو چاہے حق بات کو قبول کرے اور جو چاہے حق بات کا انکار کرے اسی آیت کے پیش نظر ہم نے چاہا ہے کہ کچھ لوگوں نے حق اور باطل کو گٹمٹ کر دیا ہے یہاں تک کہ اکثریت باطل کو حق سمجھنے ہے تو ضرورت اس بات کی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق کو کھول کر کے بیان کر دیا جائے یہ کتاب جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اس کتاب کا نام ہے بارہ مسائل بیس لاکھ نام اوپر دیا ہے غیر مقلدین کے لیے سنہری موقع ہم نے جب اس نمبر پہ فون کیا کہ ذرا اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیے تاکہ ہم یہ بات کلیئر کر لیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے تو جواب بڑا مایوس کن ملا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب امت میں محض فتن و فساد پھیلانے کے لیے اور حق بات کو چھپانے کے لیے لکھی گئی اس کتاب کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں حقائق سے دور کا بھی واسطہ نہیں اور جگہ جگہ صرف مغالتوں سے کام لیا گیا ہے مغالطہ کا مطلب بچہ ہے آدمی ایک غلط بات کو صحیح سمجھنے پر مجبور ہو جائے مثلا شروع میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اہل حدیثوں کے ہاں صرف دو ہی چیزیں اجت ہیں ایک اللہ کی کتاب دوسرے سنت رسول تیسری کوئی چیز ان کے ہاں اجت نہیں ہے یعنی اہل حدیث صرف دو چیزوں کو حجت شرعیہ مانتے ہیں تیسری کوئی بھی چیز یہ حجت شرعیہ نہیں مانتے لیکن ہم احناف ہم مقلدین چار چیزوں کو حجت شرعیہ مانتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اجماع اور قیاس حالانکہ معاملہ بالکل الٹا ہے اہل حدیث ان چاروں چیزوں کو مانتا ہے اور مقلب صرف ایک چیز مانتا ہے ہم اس کو ثابت کریں گے اہل حدیث ہی ان چار چیزوں کو مانتا ہے مقلب صرف ایک چیز کو مانتا ہے یہ مبالکہ نہیں ہے کہ جو چاروں کو مان رہا ہو اسے کہا جائے کہ دو مانتا ہے اور جو ان چاروں کو نہیں مانتا ان چاروں کے علاوہ ایک چیز کو مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم چاروں کو ہیں اہل حدیث ان چار چیزوں کو مانتا ہے کیوں اس لیے کہ ان چار چیزوں پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں ایک حدیث پاک سماعت کر لیں وعن ابی حریرت رضی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی علیہ وسلم انی فترکت لن بعدهما کتاب و سنتی ولن يتفرق حتى الحوض رواه الحاکم المستدرک علی حاک مستر کتاب ہیں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کی کتاب ہے کئی جلدوں میں اس کا نام ہے مستدرک علیہ صحیح مستدر علیہ صحیح میں کتاب کے لیے حضرت ابو ہے ترجمہ کیا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں شیئن دو چیزیں چھوڑ دی ہیں لن مبارک ہوں ان دونوں کو اگر تم پکڑے رہے ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں صاف پتا کیا گیا ہے کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت اور قرآن و حدیث اللہ کی کتاب اور میری سنت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ میرے پاس حوض پر آ جائیں تو اس حدیث کے پیش نظر اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حجت شرعیہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن حجت شرعیہ اجماع حجت شرعیہ یا نہیں اس سلسلے میں حدیث موجود ہے حدیث ملاحظہ کریں ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد على ضلالت ویدو اللہ علیہ الجمع ومن شذ شذ النار روح تمیزی یہ بات ابن شریف میں موجود ہے آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یا رابی کو شک ہے کہتے ہیں کہ امت محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت سارے لوگ کسی گمرہی کے اوپر جمع ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اگر کسی چیز پر جمع ہو جائیں ہدایت ہے وہ زیادہ اہل حدیث اجماع کا انکار کیسے کر سکتا ہے اجماع کا ثبوت تو حدیث میں موجود ہے گویا اہل حدیث کتاب اللہ کو بھی حجت شرعیہ مانتا ہے سنت رسول کو حجت شرعیہ مانتا ہے اجماع کو حجت شرعیہ مانتا ہے ابھی میں تفصیل بتاؤں گا قیاس کو بھی حجت شرعیہ مانتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث قیاس کو مانتے ہی نہیں ارے جب قیاس حدیث سے ثابت ہے تو اہل حدیث قیاس کا انکار کیسے کر سکتا ہے قیاس کا ثبوت حدیث میں ہے دلیل دلیل دیکھیں عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير فلا تكن لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل مثل فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في تيلها ذلك المرج والروضة كان له حسنا ولو أنها قطعت تيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها أو أرواحها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فجعل ذلك بزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاسة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الاحتسام بال کتاب سننا بغیر کتاب الاحتسام بھی یہ روایت موجود ہے کیا مطلب ہے اس حدیث کا حضرت عبرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین گھوڑے ہیں گھوڑوں کی تین قسمیں ہیں ایک گھوڑا بائیس اجر و ثواب ہے ایک گھوڑے میں ثواب ہے اور ایک گھوڑے میں نہ تو ثواب ہے نہ عذاب ہے اور ایک گھوڑے میں عذاب ہی عذاب ہے گھوڑے تین طریقے کے ہوتے ایک گھوڑے میں صرف ثواب ایک گھوڑے میں صرف عذاب اور ایک گھوڑے میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے وہ گھوڑا جس میں اللہ نے ثواب رکھا ہے وہ گھوڑا کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھوڑا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے باندھا گیا ہے اس گھوڑے میں گھوڑے کی قسم جو اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ہے اس گھوڑے میں اچھا وہ گھوڑا جس میں آزادی عذاب ہے فرمایا گیا وہ رجول بہترین گھوڑا لایا مقصد اللہ کے راستے میں اسے چلانا اور دوڑانا نہیں فخر کرنے کے لیے اور ریاکاری کے لیے تو اگر گھوڑا ریاکاری اور فخر کی وجہ سے رکھا گیا ہے تو اس گھوڑے میں عذاب ہی عذاب اور تیسرا گھوڑا جس میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے وہ گھوڑا کون سا ہے فرمایا گیا کہ وہ گھوڑا ایسا ہے کہ آدمی اس سے کام لیتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا اس کو کمائی کا ذریعہ سمجھتا ہے کمائی کا ذریعہ بنائے ہوئے تو اس میں نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے گھوڑے کی یہ فضیلت جب آپ نے بیان فرمائی تو پوچھا گیا آپ سے کہ اللہ کے رسول آپ نے گھوڑے کے بارے میں تو بتا دیا کہ گھوڑے تین طریقے کے ہوتے ہیں گدھوں کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں وہ سوئلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر خمار بارے گدھا اس کا پلیورل آتا حمر گدھے گدھوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو گھوڑوں کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر کوئی گدھا رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل غور بات ہے ما انزل اللہ علیہ فیہا اللہ الجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں نازل کیا ہے سوائے اس جامع اور بے نظیر آیت کے یعنی گدہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر کچھ نازل نہیں فرمایا لوگ اور بات ہے ہاں ایک آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے کیا فمیامل مثال ذرت خیر فمیا مل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا رہ جو آدمی ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا اس کو اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا دیکھیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ گدھوں کے بارے میں یہ حکم ہے آپ نے قیاس فرمایا کہ گھوڑوں کے بارے میں تو جو بات میں نے کہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے بتانے کی وجہ سے کہی ہے لیکن گدھوں کے بارے میں میرے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے ہاں ایک آیت کے پیش نظر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں وہ آیت کیا ہے جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گدھوں کے بارے میں بھی وہی حکم ہے کہ اگر کوئی گدھا پالتا ہے اللہ کے راستے میں چلانے کے لیے تو اس گدھے پہ وہ گدھا سو اور اگر کوئی گدھا پالتا ہے فخر اور کی وجہ سے پیدا آزاد اور اگر کوئی گدھا پالتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو یہ گدھا سندر ہے نہ تو عذاب ہے نہ سوال دیکھیے گدھوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا اور آپ نے قیاس کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کے اوپر گدھوں کے اوپر بھی کوئی حکم لگایا تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قیاس مانا نہیں جا سکتا یا قیاس کے ہم ممکن ہیں جبکہ حدیث سے ثابت ہے ثابت یہ ہوا جو ممکن ہے اس کا حکم بیان کر دیتے آپ پسند آئے پسند آئے یہاں پر جوابات سوال تو آپ کو پہلے سے کیا ہوا ہے ابھی سوال کیا ہوا ہے اور اس کہا جواب بھی دیجیے جواب سمجھنے کے لیے سوال کیا جانا چاہیے سوال کو پکی جانا دینا جواب نہیں کر سکتے ہمارے اس میں بارہ سوالات بالکل منقع ہیں ایک ایک سوال آپ پڑھ کے ہاں۔ پہلے عوام کو سمجھائیں جو اس کا نمبر اول مسئلہ قیاس کا ہے آپ سے پہلے وضاحت سے بیان فرمائے پوری امت مسلمہ کے نزدیک ماخذ شریعت چار ہے کتاب اللہ اللہ سنت رسول قیاس ہیں آپ آپ ان چاروں کو مانتے ہیں یا نہیں مانگتے مانتے ہیں جو کتاب شائع کی گئی ہے سارے کرناٹک کے اندر پھیلائی گئی ہم کبھی آ کر آپ کے دروازے پر کبھی کسی قسم کا شور و وغیرہ نہیں کیے ہم اپنے لوگوں کے لیے جو ان مسائل اور اس طریقے کو جو سمجھ نہیں پائے ہیں ان کو سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں آپ برائے مہربانی کنان سے بیٹھے رہیے ان سوالات کا اطمینان سے جواب آپ کو دیا جائے گا جو احباب ہمارے ساتھ آئے ہیں ان سے درخواست کا لحاظ رکھے یہاں جو ہے کوئی سوال نہیں کرے گا اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ہمارے ساتھ علماء کرام ہے علماء کرام میں سے کوئی ایک سوال کریں گے سبھی جتنے ساتھی آئے ہیں وہ خاموشی کا لحاظ رکھ کر کے سننے کی کوشش کریں بھائی کیا بدلا ہے اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی نہیں پوچھیں گے یہاں علماء کرام ہے ان میں سے کوئی کھڑے ہو کے مجلس کے بعد ہے سبھی جی بولیں گے میں تنہا بول رہا ہوں آپ سبھی بولیں گے کیا گیا ہے کہ ہم لوگ چار چیزوں کو حجج شرعیہ مانتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اجماع اور قیاس اور اہل حدیثوں کے ہاں صرف دو چیزیں حجج شرعیہ ہیں کیا یہ سچ ہے کہ ہم لوگ اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے میں نے ابھی چار احادیث پیش کی ہیں پہلی حدیث تھی حضرت ابو حریرہ سے میں چاہتا ہوں ایک بار پھر سے سن لے آپ حریرہ رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ و سنتی ولن يتفرقا حتى يرجع الحوض رواه الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین فی کتاب العلم حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک علی الصحیحین جو ان کی حدیث کی کتاب ہے کئی جلدوں میں کتاب العلم کے اندر اس حدیث کو انہی لفظوں میں لائیں حضرت ابو ریرا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے تو اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری سنت ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا یہاں یہاں تک تک کہ کہ تم یہ یہ دونوں میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں اس حدیث سے پاک تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں حجت شرعیہ ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے سنت رسول اجماع کا جہاں تک معاملہ ہے اس سلسلے میں میں نے کی حدیث ابھی پیش کی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجتمع امتی او قال امت محمد على غلالت وید اللہ علی الجماع ومن شزہ شزہ فی النار رواب تیمیسی حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت یا رابی کو شک ہے کہ امت محمد آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمرہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی یعنی امت کی اکثریت کسی غلط بات کے اوپر جمع ہو ہی نہیں سکتی اگر امت کسی بات کے اوپر اجماع کرتی ہے تو وہ ہدایت کو اوپر کا ہے یہاں فرمایا گیا کہ ضلالت کے اوپر امت جمع ہی نہیں ہو سکتی تو ضلالت کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی